ان طلبہ کی عمروں میں ان کے علم اور ادائی کلاس کے ساتھ کام کی علم کا بھرنا جس طرح آج علم کے خلاف بڑی کوفت ہوتی ہے لیکن آندھی اور طوفانوں کے ان جھکڑوں میں یہ مدرسہ اور اس قسم کے دیگر مدارس بڑی استقامت اور ثبات کے ساتھ قائم ہیں اور مجھے بطور خاص یہاں پہنچ کر بڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس پودے میں تھوڑا سا میرا بھی عمل دخل ہے اور شیخ خلیق الرحمان حافظ اللہ کہیں یہ بڑی ایک تمانینت اور فخر کا مقام ہے میرے لیے جسے میں صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں اپنے لیے اللہ تعالیٰ ان جہود میں برکت عطا فرمائے اور اس ادارہ اس کے مدرسین طلباء منتظمین اور تمام مساحمین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے تاکہ یہ قائم و دائم رہے اور یہاں سے علم کے انوار پھوٹتے رہیں اور یوں دنیا اس علم کے نور سے جو خالص علم ہے منور ہوتی رہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صحیح بخاری کی آخری حدیث جس کا ہر لفظ ایک مستقل موضوع ہے لیکن چونکہ مرکزی موضوع وزن اعمال کے تعلق سے ہے تو میں وزن اعمال کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا بلکہ تین باتیں بتانا مقصود ہے ایک یہ کہ یہ وزن اعمال کا باب باب و قول تعالی بندا المادین القسط یوم القیام یہ کتاب و توحید کا آخری عنوان اس کا کتاب توحید سے کیا تعلق ہے اور دوسری بات یہ بتانی ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کا وزن کیوں فرمائے گا اور تیسری بات ایک اشکال ہے کہ اعمال کا حساب اعمال کو گن کر بھی ہو سکتا ہے کہ نوازیں اتنی ہیں روزے اتنے ہیں حج اتنے ہیں گناہ اتنے ہیں لیکن اعمال کو تولا کیوں جائے گا ان دونوں یہ سوال آپ کو یکساں معلوم ہوتے ہیں لیکن دونوں کے جواب مختلف ہیں اور یہ تیسرا نقصہ آج سب سے اہم ہوگا کہ اللہ رب العزت اعمال کا وزن کیوں کرے گا اعمال کو گن کر بھی حساب لیا جا سکتا ہے تو تولا کیوں جائے گا وزن کیوں کیا جائے گا اور اس میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس وزن میں اعمال کو تولنے میں میرے مسلک مسلک اہل عزیز کی حقانیت کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو پہلا نقطہ وزن اعمال کا تعلق کتاب و توحید کے ساتھ کتاب و توحید سے محدثین کی مراد کیا ہوتی عقائد کا بیان اور عقائد کے بعد میں گمراہ فرقوں نے جو الحاد کی صورتیں بنا رکھی ہیں ان کا رد یہ کتاب و توحید کا مرکزی موضوع ہوتا ہے عقائد کا بیان اور عقائد کے حوالے سے گمراہ فرقوں کی تفنید تو بہت سے گمراہ فرقے پیدا ہوئے اور آج جو بھی گمراہیاں ہیں اس معاشرے میں پھوٹ رہی ہیں ان کا اصل انہی گمراہ فرقوں کی طرف لوٹتا ہے ان میں سے دو فرقوں کا ذکر کروں گا ایک فرقہ ہے قدریہ اور ایک ہے جبریہ ان دونوں نے مسئلہ تقدیر میں الحاد پیدا کیا مسئلہ تقدیر ایمان کے ارکان میں سے جبریل امین نے نبی السلام سے پوچھا کہ آخ بنیا بتائیے ایمان کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا المان و ہوں بلا ہی و رسول آخر بتمن بال قبر خیر ہی بشر ایمان بھی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور روز آخرت پر اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری یعنی تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے ارکان میں شامل ایمان کے چھ ارکان ہیں چھٹا رکن تقدیر پر ایمان عبداللہ بن عمر نے فرمایا تو صحیح مسلم نے کہ لو انفقت مثل مسل اہدن ما قابل اللہ کا تؤمن بالقدر اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اہد پہاڑ کے برابر تو اللہ تعالیٰ تم سے وہ سونا اس وقت قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو تقدیر پر صحیح ایمان مکمل ہوتا ہے چار مراحل کے ساتھ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر ایمان لایا جائے اللہ رب العزت ہر چیز کو اس کے وقوع سے قبل جانتے ہر چیز کو اس کے وقوع سے قبل جانتے اللہ کے علم میں اللہ کے علم میں ہے کہ آج سے دس ہزار سال کے بعد فلاں درخت کا فلاں پتا جھڑ کر گرے گا وہ پتا دس ہزار سال بعد گرے گا اللہ کو معلوم ہے اسے اللہ کا علم سابق بول اس پر ایمان لانا ضروری کہ اللہ رب العزت تمام امور تمام حوادث اور تمام اشیاء کو جانتا ہے ان کے وقوع اور ان کے صدور سے پہلے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام امور کو تمام حوادث کو تمام افعال اور واقعات کو تمام اشیاء کو لکھ لیا ہے یہ ہے کتابت علم دوسرا مرحلہ رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ کتب مقادر الخلائق قبل یخلق السماوات والارضین بخمسین الف الفسن اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق کی مقادیر کو لکھ لیا زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے یہ کتابت علم جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ویسا ہو رہا ہے جیسا اللہ نے لکھا ہے ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جو لکھا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کی مشیت شامل نہیں ہے بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لکھے ہوئے کے مطابق ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے تحت اللہ کے ارادے کے مطابق ہے اللہ کی مشیت کے تحت اور اس کے مطابق اور کوئی کائنات کی حرکت کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف نہیں ان چار مراحل پر اگر ایمان مکمل ہو جائے تو تقدیر پر ایمان درست ہے اور قابل قبول ہے یہاں دو فرقوں نے الحاظ پیدا کیے ایک فرقہ قدریہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اعمال کو اور احداث کو امور کو اور واقعات کو جانتا ہے ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العزت کے علم ثابت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں الامر عنف سارے امور مستان بندہ پہلے کرتا ہے پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور پھر اس کے اس فیل پر جزا یا سزا مرتب ہوتی ہے یہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں بندہ پہلے ایک عمل کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے اللہ کو بعد میں معلوم ہوتی یہ قدری ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں تقدیر کے منکر ہیں بندہ جو کچھ کر رہا اپنی اختیار سے کر رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے منکر ہیں نہ وہ علم سابق کو مانتے ہیں نہ وہ کتابت علم کو مانتے ہیں اور نہ وہ بندے کے افعال اور امور کو اللہ کی مشیت کے تحت قرار دیتے یہ الحاظ قدریہ کا ایک الحاظ جبریہ کا انہوں نے قدریہ کا رد کیا اور رد میں وہ بہت آگے نکل گئے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور بندہ تقدیر کے سامنے مجبور ہے مجبور ہے محض وہ بندے کی حرکات کو استراری قرار دیتے ہیں جیسے ہوا چلتی ہے درخت کے پتے ہلتے ہیں یہ پتوں کا ہلنا یہ پتوں کے درختوں کے اختیار سے نہیں ہے پتوں کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ یہ حرکت استراری ہے جیسے ایک راشے کا مریض اس کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں اس کا ہاتھوں کو حرکت دینا اس کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ حرکت استراری ہے اسی طرح وہ بندہ جو بھی عمل کرتا ہے نمازیں پڑھے روزے رکھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تقدیر کے تحت ہے اور بندہ ان حرکات پر مجبور ہے جو بندہ چوری کرتا ہے وہ چوری اس لیے کرتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو بندہ مستر ہے مجبور ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز اس لیے پڑھتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہے اور بندہ مجبور وہ عمل کر رہا ہے ان اعمال ان حرکات اور تصرفات میں بندے کے عمل کو اور اختیار کو دخل نہیں بلکہ یہ سب کچھ اس طرح یہ ارحاد ہے جبریہ کا جبکہ علماء صلف صالحین کا اور عہد السن عہد الحدیث کا عقیدہ کیا ہے کہ بندے کو اس کے افعال میں خیر اور شر کے انتخاب میں اتنا اختیار حاصل ہے جس اختیار پر بندے کی جزا یا سزا مرتب ہو سکے کتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اما دینا سبیلا اما شاکر اما کفورا ہم نے بندے کو راستہ دکھایا اب چاہے بندہ نیکی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کرے اتنا اختیار حاصل اتنی مشیت حاصل ہے کہ جس پر بندے کو جزا یا سزا دی جا سکے باقی بندے کا وہ اختیار بندے کی وہ مشیت اللہ رب العزت کی مشیت عامہ کے تحت بندے کے وہ اعمال یا وہ امور اللہ رب العزت کی مشیت عامہ کے تحت لیکن بندے کو اختیار دیا گیا اتنا اختیار جس اختیار کی بنا پر اسے جزا یا سزا دی جا سکے لیکن جو شخص نیک راستہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اللہ کی تحصیل سے کرتا ہے اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اس راستے کو اختیار کرنے میں بھی اللہ کی مشیت شامل ہے یہاں تک ہم بات کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی جس کو نیک راستے پر چلاتا ہے تو کیوں چلاتا ہے اور جس کو برے راستے پر چلاتا ہے تو کیوں چلاتا ہے یہ وہ سوال ہے جہاں خاموش ہو جائے اب آگے نہیں بولتا اسی مرحلے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو ابو داود تیارسی میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ ادا بکر القدر خان سے کو جب تقدیر کا ذکر آئے اپنی زبانوں کو بند کر لو اس موڑ پر بند کر لیں لوگ یہاں آ کر سوچتے ہیں خام خط کر لو اور گمراہ ہوتے تحکم کرتے ہیں اپنی طرف سے فیصلے جاری کرتے ہیں اور الجھتے ہیں لمبے لمبے سوال کرتے ہیں حالانکہ اس مرحلے کے بعد سوال کرنے کی اور بولنے کی اجازت نہیں صحابہ کرام اسی پر اتفاق کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک میت کو دفن کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں میں منفوس کہ جو بھی نفس جو بھی نفس اللہ نے پیدا کیا جو بھی انسان ہے اللہ بقد خوشی و مقاعد ہوا میرے جنت مکا دہا میں نار اللہ نے ہر نفس کا مقعد ٹھکانا لکھ دیا جنت یا جہنم اللہ نے لکھ دیا ایک اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ان ربا کا تب فرغ میں میرا تیرا پروردگار بندوں کے فیصلے کر کے فارغ ہو چکے رفعت الاقلام قلمیں اٹھائی جا چکی جفل قلم قلم لکھ کے خشک ہو چکی ساری حدیثیں موجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ ہر نفس منفوسہ اس کا ٹھکانہ لکھا ہوا جنت یا جہنم تو ایک صحابی نے سوال کیا ففیم اور ہو یا رسول اللہ یا رسول وسلم پھر عمل کیوں کریں جب یہ بات معلوم ہے کہ ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو چکے ہیں فلاں جنتی فلاں جہنم پھر عمل کیوں کرے یہ سوال سب کرتے ہیں یہاں تک سوال کرنے کا حق ہے اب نبی السلام نے جو جواب دیا اس جواب پر صحابہ بھی خاموش ہو گئے ہمیں بھی خاموشی اختیار کر لینی چاہیے یہ ہے عقیدے اور ایمان کی سلامتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکل میسر لما خلق له نہیں تم عمل کرو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جس گھر کے لیے پیدا کیا ہے اس گھر کے عمل اس کے لیے آسان کر ان یعنی ہر شخص میسر ہے اللہ کی طرف سے موفق ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف اگر جنت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے عمل آسان کر دے اور اگر جہنم کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے عمل آسان کر دے اب یہ حدیث قاعدہ ہے اس میں دو چیزیں بیان دی ایک ہے احمد اور ایک ہے کل میسر دماغ نے ختم ہو عمل کرو اس میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے بندے سے کہا جا رہا ہے کہ عمل کرو اس میں بندہ کسی حد تک مختار اختیار دیا جا رہا ہے انسان تو آپ تو عمل کرو اس میں بندے کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے بندے کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے اور یہ رد ہے جبریا پر جبریا بندے کو بالکل بے اختیار مانتے ہیں اور اس کو مستر قرار دیتے ہیں مجبور قرار دیتے ہیں اور اس کے اختیار کے مشیت کے قائل نہیں تو اے مالو کا معنی کیا ہے اے مالو اس حدیث کے اس ٹکڑے میں بندے کا اختیار ظاہر ہو رہا ہے اور کل میسر الما خلق خوات اس ٹکڑے میں رب ہے قدریہ پر کہ ہر بندہ میسر بھی ہے موفق بھی ہے بندہ جو راستہ اختیار کرتا ہے اس راستے کا اختیار اللہ کی مشیت کے تحت تما تشا اللہ شا اللہ رب العالمین یہاں دونوں مشیت ہی مذکور ہیں تما شاہ نے بندے کی مشیت اور اللہ شاہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی مشیت بندے کو مشیت دی گئی لیکن بندے کی مشیت تابع ہے اللہ کی مشیت اللہ تعالیٰ جس انسان کو میسر قرار دیتا ہے جنت کے لیے تو کیوں قرار دیتا ہے اور جس کو جہنم کے لیے قرار دیتا ہے کیوں قرار دیتا ہے اب خاموشی یہاں خاموشی اختیار کرنا یہاں تقدیر اللہ کا وہ بھید ہے وہ راز ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کوئی نہیں یہ اللہ کے فیصلے اللہ تعالیٰ اگر چاہے نبی محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے لیکن چچا کو ہدایت نہیں مل رہی بڑی محنت کی حتیٰ کہ بستر مرد پر ان کی چوکھٹ پر پہنچ گئے اور یہاں تک کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو نہیں پڑھا اللہ کو منظور نہیں تھا یہ فیصلے اللہ کے اور انہی دنوں جب ابو تالے پر محنت ہو رہی ایک شخص فارس میں بیٹھے ہو فارس میں اور اللہ اس کو مدینے کی طرف لا رہے مراحل سے گزرتے ہوئے دنیا گھومتے ہوئے ایک ہی طلب اور ایک ہی طلب کے تحت مدینے کی طرف آ رہا ہے سلمان فارسی رضی اللہ یہ فیصلے اللہ کے ابو طارب کو ہدایت کیوں نہیں ملی خاموش سلمان فارسی کو کیوں ملی خاموش ابو اللہ اللہ کے پیغمبر کا چچا نبی اسلام کے ساتھ رہنے والا ہدایت نہیں ملی بلکہ وہ اسلام کے خلاف پلاننگ کرنے والا متنفر کرنے والا جناب محمد الرسود علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں دعوت دے رہے اور وہ پیچھے کھڑا چیخ رہا ہے کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ پاگل ہے اور اسی دور میں ایک ہمشا کا غلام ابو لہب اس کو ابو لہب کیوں کہتے لہب بولتے آگ کے انگارے تھے اس کی چمڑی اس کا چہرہ آگ کے انگارے کی طرح دمکتا تھا اتنا کوڑا رنگ سرخ رنگ خوبصورت اور ایک طرف یہ موٹے ہونٹوں والا موٹی ناک والا حفشا کا غلام اللہ نے اتنا مقرر کیا اتنا نوازا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اللہ علیہ کا پھر جننا بلال تم چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی دمک جنت میں پہنچتی بلال کو ہدایت کیوں ملی خاموشی ابو اللہ کو کیوں نہیں ملی خاموشی یہ مسئلہ تقدیر جہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور جہاں جا کر ہم رک جائیں آگے بات نہ کریں انہیں کی کوشش نہ کریں یہی ایمان کی سلامتی اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کچھ باب قائم کر کے رد کیا قدریہ کا بلکہ کتاب القدر مستقل باب قائم کر کے ان کو رد کیا اور کتاب و توحید یہ آخری جو چند ابواب ہیں چھ سات آٹھ ابواب یہ مختص ہے جبریہ کے رد کہ جبریہ انسان کو مجبور محض قرار دیتا کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں اور اس کی ہر حرکت اس طرح ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں بلکہ مستر ہے اور اگر وہ زنا کرتا ہے تو اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وہ مستر ہے یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے امام بخاری نے یہ باب کہیں ہی دائر ہے مرادا کس طرح یوم قیامہ کہ ہم نے بندوں کے اعمال تول لے وہ ان اعمال بنی آدم و یوبن بن بنو آدم کے اعمال بلکہ بنو آدم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تولا جائے گا امام بخاری کا استظار یہ ہے کہ اگر بندہ مجبور ہے محض ہے تو بدنے اعمال کیوں پھر یہ حساب کیوں ہے پھر اللہ اعمال کو کیوں توڑ رہے اگر یہ حرکات اس طرح رہی ہیں تو پھر یہ اعمال کیوں تل رہے ہیں وجہ رد یہ اعمال کا تولا جانا یہ رد ہے جبریہ پر اللہ رب العزت اعمال کو تول رہا کیوں تاکہ بندے کو اعمال کے تلنے کے نتیجے پر جزا اور سزا دے تو جزا اور سزا کا کیا معنی مانا یہ کہ بندہ اپنے ان اعمال میں با اختیار اتنا با اختیار جس قدر پہ اس پر جزا یا سزا مرتب ہو سکے اس سے پہلے بھی جو چھ سات افواب ہیں ماں بخاری نے مختلف اسالیب سے رد کیا جبریہ پہ تو وزن اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے عمل میں مستر نہیں اسے عمل کے تعلق سے اتنا اختیار حاصل ہے کہ جس اختیار پر اس پر جزا یا سزا مرتب ہو سکے باقی عمل کے علاوہ جو امور ہے ان میں بندہ مجبور ہے کتنا کھانا ہے کتنا جینا ہے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے اس نے بندے کو کوئی اختیار نہیں بندے کی اس قسم کی ساری حرکات اللہ کی تقدیر کے تحت تقدیر کے تحت یہ بھی ہے لیکن عمل کے اختیار میں بندے کو اتنا اختیار حاصل ہے اتنی مشیت حاصل ہے کہ جس مشیت پر اس پر جزا اور سزا مرتب ہو سکے چنانچہ یہ مضمون قرآن ہے کہ جا بجا مذکور ہے بخاری نے اس مضمون کو جا بجا ذکر کر کے جمریہ کی تردید کی ہے اور ان آخری اخبار میں بھی کی اور آخری باب خاص طور پہ وزن اعمال اللہ نے اعمال کو تولنا ہے کیوں تاکہ اعمال کے نتیجے پر بندے کو جزا دے یا سزا دے تو یہ جزا اور سزا کیوں اگر بندہ بے بس ہے مجبور ہے تو پھر یہ وزن اعمال کیوں اور وزن اعمال کے نتیجے پر جزا اور سزا کیوں تو ایک بات یہ یہ تعلق ہم نے بتایا کہ اس آخری باب کا کتاب و توحید سے کیا تعلق دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت اعمال کا وزن کیوں فرمائے گا دراصل اللہ رب العزت جب بندہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو اللہ کا فرما دینا کافی کیا بندے تیری اتنی نیکی ہے اور اتنے گناہ حساب دو کوئی انکار نہیں کر سکے گا مگر یہ انصاف کا دن ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے انصاف کا ہو اور بندہ اپنے عمل اس طرح دیکھے اور سنے کہ وہ بالکل انکار نہ کر سکے اور اس پر حجت قائم ہو جائے جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کی زبان پر مور لگا دی اور یوم نقطے والا ہوا ہے مور لگ نہیں بتا شاید اور چلو اب بندے کے ہاتھ بول رہے اور بندے کے پاؤں اور ٹانگیں بول رہی ہاتھوں سے کیا کمایا کیا دیا کیا لیا کیا خرچ کیا کس طرح کیا یہ ہاتھ گواہی دے رہے اب بندہ اپنے ہاتھوں کی گواہی کا انکار کر سکے گا حجت قائم ہو رہی کہ تیرے اپنے آزاد تیرے خلاف بول رہے تیرے اپنے آزاد گواہی دے رہے کہ تو نے ان ہاتھوں سے کیا کیا ان پاؤں سے چل کر کہاں گیا کب گیا ایک ایک عزل گواہی دے رہے تیرا دل گواہی دے رہے تیرے کان گواہی دے رہے کہ تم نے ان کانوں سے کیا سنا کس قسم کی باتیں سنی تو بندہ اپنے آزا کا انکار کر سکے گا اپنے آزا کو کوسے گا لے شاہی تم نہیں کہ تم تو میرے آزا ہو تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے انکار نہیں کر سکے گا اللہ کی حجت قائم ہو رہی پر انصاف کا شوہر بندہ زمین خریدتا ہے زمینوں کے لیے بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اور زمین فسادات کی ایک بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے انصاف کی حجت اس زمین کے ذریعے بھی قائم کر دی اللہ زمین کو حکم دے گا کہ تو بول میرا یہ بندہ جو حساب و کتاب کے لیے آیا ہے تجھ پہ کھڑے ہو کر کیا کام کرتا اب یہ زمین بولے یوم دن تو حد سے اخبار مرفوع حدیث کے مطابق یعنی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی رات اگلے گی رسول اللہ حسن کا فرمان ہے کہ زمین بتائے گی کہ اس بندے نے مجھ پر کھڑے ہو کر کیا کیا نیکی کی ہوگی وہ بتائے گی برائی کی ہوگی وہ بتائے گی یہ بھی کیا ہے یہ بھی اللہ کا انصاف خلق پر قائم ہو رہا حجت قائم ہو رہی کہ زمین گواہی دے رہی بندہ اس گواہی کا انکار نہیں کر سکے گا اس کی تقریب نہیں کر سکے گا صحیف اعمال پیش ہوں گے کہ یہ صحیفے فرشتوں نے لکھے پڑھ لو اقرا کتاب صحیفے پڑھ لو آپ نے اور فرشتوں نے اگر کہیں ایک حرف زیادہ لکھا ہو ایک سوئی کی نو کے برابر ظلم کیا ہو تو بتاؤ بندہ انکار نہیں کر سکے گا تو اللہ تعالیٰ خود بھی بندے کو اس کے اعمال سے آگاہ کر سکتا ہے اللہ قادر ہے اور کوئی بندہ تکذیب نہیں کرے گا مگر اللہ رب العزت ان خارجی عوامل سے اپنے بندوں پر اپنے انصاف کی حجت قائم کرے گا ان میں سے ایک وزن اعمال بھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے بندے کے اعمال کو تو لے اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں مسلم احمد میں جب بندے کے اعمال تلیں گے تو اللہ نے گا او حضور فضنا کا اے بندے اپنے وزن کو خود دیکھ تیرے امال تل رہے اپنے امال کا تلنا خود دیکھ لے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور بندہ دیکھے گا اور کوئی انکار نہیں کر سکے گا تو یہ بھی ایک عامل ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف قائم کرنے کا کہ بندوں کے امال اور بندوں کے جتنے بھی افعال ہیں وہ بندے کے سامنے تلیں گے دو پلڑے ہوں گے ایک پلڑے میں نیکیاں اور ایک میں گناہ تو لے جائیں گے اور بندہ خود دیکھے گا اور اس وزن کا انکار نہیں کر سکے گا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیوں تو لے گا قیامت کے دن اپنے انصاف کا شہرہ قائم کرنے کے لیے اور اپنے انصاف کی حجت اپنی خلق پر قائم کرنے کے لیے مالک یوم الدین وہ انصاف کے دن کا مالک ہے اور اپنے انصاف کو قائم کرے گا اور اپنے انصاف کو ثابت کرے گا تیسری چیز میں نے یہ بتانی اور یہ اہم ہے یہ نقطہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے دے تو بڑا کارآمد ہے اور وہ یہ ہے کہ اعمال کا حساب گن کر بھی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سے اعمال ان کا تعلق تعداد سے نمازیں پانچ ہیں روزے تیس ہیں یہ انتیس ہیں طواف بیت اللہ کے ساتھ ہیں کے مرما ساتھ ہیں بہت سے اذکار کوئی ذکر تینتیس بار ہے کوئی چونتیس بار ہے کوئی دس دفعہ ہے کوئی سو دفعہ تو بہت سے اعمال وہ معدود ہیں جو شمار کیے جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں اور گناہوں کو شمار کر لیتا جو معاملہ بڑھ جاتا جو تعداد بڑھ جاتی اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا کہ تمہارے گناہ بھی شمار ہوں گے اور تمہاری نیکیاں بھی شمار ہوں گی اگر نیکیاں بڑھ گئی تو تم کامیاب ہو اور اگر گناہ بڑھ گئے تو تم ناکام لیکن اللہ تعالی اعمال کو تولے گا کیوں جبکہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر دنیا میں تلسی نہیں گنی جا سکتی کہ پانچ نمازیں پڑھی روزے کتنے رکھے یعنی شمار ہوتا ہے دنیا میں تولا نہیں جاتا اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائے اس پر دو مہینے کے روزے ہاں بھی دو مہینے کے روزے پورے ہو گئے یہی سوال ہوتا ہے نا یہ دنیا کے روزوں کو تولو کتنے رکھے کتنا وزن تلتے تو نہیں تو قیامت کے دن بھی ان اعمال کو گنا جاتا ہے تولا کیوں جاتا ہے بس یہ ایک اہم نقطہ ہے اس کو سمجھنا ضروری اس لیے اس کا یعنی مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو اعمال کی جزا ہے یہ تعداد پر نہیں اعمال کی جزا تعداد پر نہیں بلکہ اعمال کی جزا اعمال کی خوبصورتی پر حسن پر وزن جو ہے اس کی دو صورتیں ایک وزن اعتبار کم علماء جانتے جانتے اور ایک ہے وزن اعتبار کیف وزن بہ اعتبار کم اور وزن بہ اعتبار کیف وزن بہ اعتبار کم کا معنی یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ عمل کتنے عمل کتنے یہ مقصود نہیں بلکہ وزن ہوگا با اعتبار کیف کے کہ اعمال کو تولا جائے گا اس بات کو سامنے رکھ کر کہ عمل کیسے ہیں قرآن کیا کہتے ہیں اللہ بھی خلق الموت الحیات ہے ایکم احسن عمل ہے یہ احسن عمل ہے یا اکثر عمل ہے کہ اللہ نے موت و حیات پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ احسن عمل کون لاتا ہے احسن عمل یہاں کیا سیکھ ہے احسن کا یا اکثر کا کہ زیادہ عمل کون لاتا ہے قیامت کے دن اعمال کا وزن بار تعداد کے نہیں ہوگا بلکہ اعمال کا وزن باعتبار کیفیت کے ہوگا اعمال کا وزن باعتبار کیف کے ہوگا کہ یہ بندہ جو اعمال لایا ہے یہ اعمال کیسے اسی لیے بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لا مقیم الحم یوم القیامت وزن ہم قیامت کے ان کے اعمال کو تولیں گے یعنی وہ اعمال اتنے برے ہیں اس نے اچھے سمجھ کر کیے اس نے نیکی سمجھ کر کیے لیکن ہمارے اور ہمارے نظام میں وہ اتنے برے اعمال ہیں کہ ان اعمال کو ہم تولیں گے کیا مانا یعنی اعمال کا وزن ان کی تعداد پر نہیں بلکہ اعمال کا وزن ان کی کیفیت پر بندے کے لیے بہتری یہ نہیں ہے کہ بندے نے کتنے عمل کیے بلکہ بہتری کی احساس یہ کہ بندے نے کیسے عمل کیے اب جیسے یہ حدیث حدیث بتا تھا جس کا چھوٹا سا مضمون میں نے عرض بھی کیا اس کو سامنے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت کے دن ایک شخص کو پکارا یدھ رہا رؤوس الخلائق ایک شخص کو پکارا جائے گا پوری دنیا کے سامنے تمام اولین و آخری ان کو سنا کر ایک شخص کو پکارا جائے گا اب وہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا حدیث کے کہ یون شہر آ رہے ہی کہ جل اس پر ننانوے دفتر پھیلا دیے جائیں ننانوے رجسٹر اس پر پھیلا دیے جائیں گے ننانوے رجسٹر رجسٹر دنیا والے نہیں بلکہ کل سجل علامت البصر ہر رجسٹر اس کا حجم اس کی طوالت اور اس کا عرض تا حد نکاح ہوگا ان دفاتر میں کیا ہوگا فیحا سیاد ان میں اس کے گناہ اس کے گناہ ننانوے دفاتر ہے اور ہر دفتر کا سائز تاحد نگاہ اور نگاہ دنیا کی نہیں ہوگی تو فصلوں پر جاؤں میں حدیب آئے تیری نگاہ بڑی تیز ہوگی یہ دنیا کی نگاہ نہیں قیامت کی نگاہ ہر دفتر تاحد نگاہ اور سارے دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے ننانوے دفاتر اس پر پھیلا دیے گئے اللہ فرمائے گا کیا میرے بندے اب یہ دفاتر دیکھ لو ہر سالانہ کا کتھا بات یہ نا پڑھ لو کسی گناہ کو نقل کرنے میں میرے فرشتوں نے پر ظلم تو نہیں کیا جو گرامن کا تھے تیرے اعمال کو لکھنے والے ان کو پڑھ کر بتاؤ کہ کسی گناہ کو نقل کرنے میں فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا کہے گا لا یار پروردگار نہیں کوئی ظلم نہیں کیا اللہ فرمائے گا ہم نکا عزر تیرے پاس عزر ہے پیش کرنے کے لیے کوئی مبرر ان گناہوں کے مقابلے میں کوئی عذر پیش کرنا ہے تو کرو کہے گا یار ادھر بھی کوئی نہیں تو اللہ فرمائے گا کہ ان اندانا کہ اندانا نہ تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے اللہ فرمار اللہ اکبر تیری ایک نیکی میرے پاس ہے لا ظلم آج ظلم کوئی نہیں آج سارے اعمال کا وزن ہو گئے ایک نیکی تیری میرے پاس موجود ہے ہم وزن کرتے ہیں تولتے ہیں چنانچہ اللہ فرما کہ اوہ دور وزن کا اب تیرے امال تول رہے تو اپنے میزان کو جا کر دیکھ اپنے وزن کو دیکھ خود دیکھ وہ کہے گا کہ یا اللہ اینر بتا کر تم نے سجلات یہ پرچی جو تم نے ایک نکالی ہے میری ایک نیکی یہ ننانوے دفاتر کا مقابلہ کہاں کر سکتی ایک چھوٹی سی پرچی جس میں ایک نیکی درج ہے یہ ننانوے دفاتر کا مقابلہ کرے گی اللہ کہ تم جاؤ دیکھو حدیث کا فائدہ ہے فتوز سجلات فتوز آؤ اسجلات ان دفاتر کو رکھا جائے گا ایک پلڑے اور وہ بتا اسے رکھا جائے گا دوسرے پلڑے اب وزن ہوگا نتیجہ کیا ہے وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے تاشت سے جلد اتنے ہلکے پڑ جائیں گے کہ وہ پلڑا اوپر چلا جائے گا اور دفاتر کے گرنے کا خطرہ ہو جائے گا اتنی اس پرچی میں بدن ہوگا پرچی ان دفاتر کے مقابلے میں اتنی وزنی ہوگی اس پرچی میں کیا ہے احمد بن حبان وغیرہ کی روایت کے الفاظ ہے کہ ہا اشد اللہ اشد اللہ محمد رسول اس میں اس کی گواہی کہ اللہ کی جگہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کی گواہی درج مانا یہ کہ یہ بندہ توحید پر قائم تھا اب یہ حدیث مکمل ہوئی اس کا آخری جملہ باقی رہ گیا آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لایت کھولو اللہ مل لا لایت کھولو ماسم اللہ شعیون کہ اللہ تعالی کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی اب اس کا نتیجہ کیا ہے حدیث کا یہاں مسائل تو بہت ہیں لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وزن اعمال جو ہے با اعتبار کم کے نہیں با اعتبار کیف کے اللہ تعالیٰ اعمال کو تول رہا ہے اعمال کی تعداد پر نہیں اگر تعداد پر تولتا تو گناہوں کے دفاتر ننانوے تھے اور نیکی کی ایک ہی پرچی تھی اگر حساب تعداد پر ہوتا تو گناہوں کے دفاتر ننانوے تھے با اعتبار کیفیت کی کہ جو نیکی ہے وہ کیسی جو نیکی ہے اس میں کتنا حسن ہے کتنی خوبصورتی ہے وہ نیکی کیسی اور فبیک اللہ شعیم اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں پڑ سکتی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز عقیدہ توحید ہے جو بندہ توحید پر قائم رہا اور توحید کا دائی رہا جس بندے سے کبھی شرک کا صدور نہ ہوا تو وہ بندہ اس کا جو نیکیوں کا پڑا ہے بڑا فضنی بڑا بھاری ہو چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال کا حساب گن کر کیوں نہیں لے گا توڑ کر کیوں لے گا اس لیے کہ تعداد مقصود نہیں مقصود عمل کا حسن مقصود یہ نہیں ہے کہ زیادہ عمل کون لاتا ہے مقصود یہ کہ اچھے عمل کون لاتے اچھے عمل کون لاتے اب عمل میں حسن پیدا کرو خوبصورتی پیدا کرو کون کی میں جا بجا یہ مذکور ہے اللہ دینا بامن الصالحات عمل ایمان لائے اچھے عمل کیے نیک عمل کیے میں عمل صالح لہا جو نیک عمل کرے جا بجا کے مجبور نیک عمل اچھے عمل پیارے عمل اور خوبصورت عمل میرے بھائیو اچھا عمل کیسے پیدا ہوتا ہے اچھا عمل کیسے بنتا ہے یہ بات وعدے ہو گئی کہ وزن اعمال بے اعتبار کمیت کے نہیں بلکہ بے اعتبار کیفیت کے اس کا ثبوت ایک اور لے لیجیے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے یوں تھا یوم العظیم لا عند اللہ جناح بعودا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا بڑا بھاری برکم ہوگا لمبا تڑنگا بھاری برکم اور بڑا موٹا تھانا لیکن جب اس کو اللہ کے میزان میں تولا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے برگ کے برابر بھی نہیں ہوگا وزن کہاں گیا سارا وزن کہاں گیا اس کے مقابلے میں نبی اسلام نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا مسواک توڑنے کا ظلم سمندر دلا وہ توڑنے چڑھے تو صحابہ کو ان کی پنڈیاں نظر آئی بڑی باریک پنڈلی اور صحابہ کی ہنسی نکل گئی بے اختیار اتنی پتلی پنڈلی ان کی اتنی باریک پنڈلی نبی اسلام بھاپ گئے کیا فرمایا لہما میزان اکثر اختیار یہ دو پنڈلیاں قیامت کے دن اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوں گی وزن کہاں سے آ گئی ایک لہین شہین تولا جائے گا اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا اور عبداللہ کی دو پنڈلیاں اتنی باریک کہ صحابہ ہنس پڑے فرمایا کہ یہ دو پنڈلیاں بہت پہاڑ سے بھاری ہو یہ وزن کہاں سے آ گیا یہ اسی موقف کی تعریف کہ یہ وزن جو ہے با اعتبار کیفیت کے با اعتبار کمیت کے نہیں اب دیکھیں قیامت کو کچھ لوگ اتنی بڑی نیکیاں لائیں گے کہ آپ ان کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتے جیسے ایک شہید ہے ایک سخی ہے اور ایک حافظ قرآن اور قاری قرآن تینوں عمل چوٹی کے بے عظیم الشان عمل شہادت کا مقام بڑا اونچا اور سخاوت کا مقام بڑا اونچا اور قرآن کا قاری اس کا درجہ تو بہت ہی اونچا ہے لیکن یہ بات کیوں فرمائی کہ قیامت کے دن تینوں پر سب سے پہلے جہنم کی آگ گرم کی جائے نیکی تو بہت بڑی عمل تو بہت بڑا قیمتی تھی اس شخص نے پوری زندگی جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا اور یہ شخص چوٹی کا سخی تھا پوری زندگی صحابت کرتا رہا اور یہ شخص قاری قرآن قرآن پڑھتا رہا پڑھاتا رہا اور اس کا فیض بڑا عام ہوا لیکن فرمایا قیامت کے دن ان تینوں پر سب سے پہلے جہنم کی آگ گرم کی جائے گی نبی اسلام کا فرمان ہے میں نے ایک شخص کو جنت میں جاتے ہوئے دیکھا اس کی نیکی درج تھی اس کے نام اعمال میں کہ یہ جنت میں کس سبب سے جا رہا ہے اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے راہ چلتے ایک پتھر کو ٹھو کر مار کے ہٹا دیا ایک پتھر کو ٹھو کر مار کے ہٹا دیا اب بتاؤ یہ کیا نیکی کی ایک شخص کو فرشتہ انسانی شکل میں ملا کہ کہاں جا رہے ہو یہ سامنے بستی میں جا رہے کیوں جا رہے ہو اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہے کیوں کوئی رشتے داری کا معاملہ کوئی قرض لینا ہے کوئی تجارت کا مقصد ہے کہا کچھ نہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا اس نے ایک چھوٹا سا وقت نکالا ہے آدھے گھنٹے کا گھنٹے کا اپنے بھائی سے ملنے اللہ کی رضا کے لیے پسینہ نہیں بہایا کوئی مال نہیں خرچ کیا کوئی خون نہیں بہایا بلکہ تھوڑا سا وقت نکالا اور اس کو مل کر آ گیا فرشتے نے کیا کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم اس سے اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہو تم کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا یہ کیا عمل ہے ان تین اعمال کے مقابلے پوری زندگی ثقافت کرنے والا اور اپنی جان قربان کر دینے والا اور پوری زندگی قرآن پڑھنے پڑھانے والا نقیے میں یہ کام بہت بڑا ہے لیکن کہیں نہ کہیں کمی ہے کثرت تو ہے عمل کی ڈھیر تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسی بات ہے جس نے اس عمل کے حسن کو ختم کر دیا مطلوب یہاں پر کیا ہے کہ عمل سالے ہو خوبصورت ہو عمل پیارا ہو انہوں نے بتایا کہ عمل پیارا کیسے ہوتا لیکن یہ میں چند عدلہ پیش کر رہا ہوں اپنے اس موقف کی تعریف کے لیے بے شمار دلیلیں نبی اسلام کا فرمان ہے ایک صحابی کو دیکھا تم کمزور ہو گئے اس نے کہا جی میں نے آپ سے روزے کی فریمت کی حدیث سنی تھی تب سے میں نے مستقل روزے رکھے اور کبھی افطار نہیں کی کبھی افطار نہیں کی میرے گھر میں دن کے وقت چولہا جلتا ہی نہیں مستقل روزے فرمایا کہ لاسام منسام العبد جو شخص مستقل روزے رکھتا ہے اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا عمل بہت بڑا ہے کثرت موجود ہے لیکن فرمایا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا دوسرے مقام پر کیا فرمایا منسام بیوا تھا فخر جو شخص صرف ایام بیس کے تین روزے رکھ لے صرف تین روزے اللہ اتنا خوش ہوگا اس کو اتنا ثواب دے گا کہ جیسے اس شخص نے زمانے بھر کے روزے رکھ لی آپ توڑ کر دیکھیں کہ اس طرف روزہ یہاں بھی اور وہاں بھی وہاں روزہ زیادہ ہے سال کا دو سال کا چار سال کا مستقل روزے نیکی ہے جیسی وہاں زیادہ ہے یہاں کم ہے وہاں فرمایا کہ اجر و ثواب پہ ایک ذرہ بھی نہیں اور یہاں فرمایا کہ یہ تین روزے ایسے ہیں کہ زمانے بھر کے روزوں کا سواب حالانکہ وہاں عمل کی کثرت ہے عمل یہاں بھی بڑی لیکن قلت ہے وہاں عمل مردود ہے یہاں مقبول ہے کیا مانا کہ جو عمل کا نتیجہ ہے وہ عمل کی کمیت پر نہیں کیفیت پر ایک اور حوالہ لے لیجیے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے رب مسلم اللہ خلا قدر کہ قرب قیامت مساجد نمازوں سے بھری ہوگی لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جنہیں ان کی نماز کا ثواب نہیں ملے عمر بھر کے نمازی ہیں کوئی چالیس سال کا کوئی پچاس سال کا ثواب نہیں ملے گی بن مری جمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے پوچھا کب سے پڑھ رہے ہو کہا چالیس سال سے فرمایا کہ تم نے چالیس سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی کثرت ہے عمل کا ڈھیر ہے لیکن قبول نہیں ہو رہا اور سولن نسائی کی ایک حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تنزہ کما او میرا مسلح کما او میرا خوش رہنا نہ مات قدم جو شخص ایک بار وزو کر لے میرے طریقے کے مطابق اور ایک بار نماز پڑھ لے میرے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر صرف دو رکعت ان دو رکعتوں کی احساس کیا ہے کما او میرا جیسے محمد الرسود وسلم کا طریقہ ہے یہ احساس کیا ہوا کہ عمل کمیت پر نہیں بلکہ عمل کیفیت پر دیکھا جاتا ہے اور عمل کا حسن اور عمل کی صالحیت عمل کی نیکی کہ جس کی بنا پر وہ قابل قبول ہو اس کے لیے تین چیزیں تین چیزیں پیدا کر لو ایک ہے عمل کا تعین سب سے پہلے آپ عمل کا تعین کریں گے کہ کون سی چیز ہے کیا کروں اور کیا نہ کروں یہ تعین عمل کے تعین کے موقع پر ایک اساس کو ذہن میں رکھو اور وہ اساس یہ ہے کہ عمل وہ کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ ہے اساس تعین عمل کی وہ عمل نہیں کرنا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا مثال کے طور پہ مسجد سے اذان کی آواز آئی حیا رسلہ آؤ نماز کی طرف آؤ اب آپ یہ دیکھیں کہ نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھی یا نہیں پڑھی اگر نہیں پڑھی تو آپ بھی نہ پڑھیں اور اگر پڑھی ہے تو آپ بھی پڑھیں یہ ہے تعین احمد وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے کیا جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ نہ کرو جیسے آپ آج کل دیکھیں بہت سی بداعت یہ قبرستان میں بعض لوگ قبر پر کھڑے ہو کر دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے اس کو نیکی سمجھ اب یہاں عمل کا تعین کرو کہ اللہ کے پیغمبر سے یہ ثابت ہے یا نہیں اگر تو نہیں ہے تو آپ بھی نہ کریں یہ بھی نہ کریں اور بعض لوگ تو قبر پر کھڑے ہو کر تلقین بھی کرتے تلخین یہ بھی ایک چیز بن چکی تلخین کا معنی یہ کہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک سے کھڑا ہو کر قبر والے کو مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں تو اس سے پوچھ رہا ہوں کہ من ربو کا اس کا جواب ہے ربی اللہ رب اللہ پڑھ ربی اللہ جواب کی تلخیب یہ چٹنگ ہے نا کوئی امتحان کے موقع پر طالب علم کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے کہ یہ جواب ہے یہ غش ہے چٹنگ ہے ہاں اس کا یہ جواب ہے ربی اللہ نبی محمد زور زور سے تلخیر ہو رہی اللہ کے پیغمبر ثابت ہے نہیں تو یہ کام آپ بھی نہ کریں یہ تعین ہے ہمیں اب گھر آئے اب گھر میں جمکٹا لگا ہو یہ ثابت ہے نہیں تیسرا دن ہوا جو آج تیجا ہے آج ساتواں ہے آج دسواں ہے آج چالیسواں اور اب تو دسویں اور چالیسویں کے بیچ میں بیسواں بھی آ گیا بیسویں کے بھی اشتہار ہم نے پڑے کہ فلاں شخص کا بیس ہوا ہے پہلے یہ نہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ سارے دن بھر دے آج اکیس ہوا آج بائیس ہوا اور آج تیئیسواں اور آج چوبیسواں اور آج چار سو بیسواں کوئی دن خالی نہیں بچے گا سال کے سال برسے اس پر بھی مولوی کا پیٹ نہ بھرے تو صبح کو پہنچ جاتا کہ جی، رات بابا جان خواب میں آئے تھے اور برہن بے لباس تھے اچھا تعبیر کیا ہے کہ تعبیر یہ کسی نیک آدمی کپڑے خرید کر پھر نیک تو پھر آپ ہی ہیں تو میں بھی یہ تھا لاؤ یہ کیا ہے خرافات یا الذین کثیر من کفیر اللہ احبار یا خلون امباد عن سبیل اللہ ایمان والو خبردار چکنے ہو جاؤ بہت سے مولوی تمہارے پاس آئیں گے بڑی پارسائی کا روپ دھار کر اور ایسے فتوے دیں گے کہ تم کو اللہ کے دین سے بھی دور کر دیں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے دین کے بھی ڈاکو دنیا کے بھی ڈاکو ان سے ہوشیار ہو کر تو یہ ہے مرحلہ تعین عمل کا تو تعین عمل کے مرحلے میں کیا ہے کہ کون سا عمل کرنا ہے اور کون سا عمل نہیں کرنا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ عمل کرنا ہے جو پیارے پیغمبر نے کیا اور وہ عمل نہیں کرنا جو پیارے پیغمبر نے نہیں اب دوسرا مرحلہ ثابت ہو گیا یہ عمل اللہ کے پیغمبر نے کیا اب سوال یہ ہے کہ عمل کیسے کیا جائے یہ عمل کیسے کیا جائے اس کا بھی ایک ہی جواب ہے یہ عمل بالکل ویسے کیا جائے جیسے پیارے پیغمبر نے کیا سلو بات ایک ہی جواب دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کی اساس کیا ہے یہ بات تو باتیں ہو گئی تعین عمل کے وقت اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بالکل ویسے کر لیں جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا عمل کی اساس کیا ہے اساس یہ ہے کہ یہ عمل خالص ہو اللہ کے لیے یہ اخلاص یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں تو جو عمل ان تین چیزوں کے نتیجے میں نکلے گا وہ عمل صالح ہوگا خوبصورت ہوگا اس عمل میں حسن ہوگا اور وہ عمل اللہ کے میزان میں تلے گا کیسے بڑھ چڑھ کے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اتنا و ابھی تمرا بچو جہنم سے خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے آدھی کھجور اور نبی السلام کا فرمان ہے کہ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ آدھی کھجور خرچ کرتا ہے آدھی اور اللہ تعالیٰ یورپ بھی ہے کما یورپ بھی آہد تو فلو اللہ اس کو پالتا ہے اس کو بڑھاتا ہے اتنا بڑھاتا ہے اتنا پالتا ہے ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کو پالتے اور وہ کھجور کیا مطلب پڑتی رہتی ہے پلتی رہتی ہے حتہ تفریح کے قیامت کی تم دیکھو گے کہ تمہارے میزان حسنات میں وہ کھجور پڑی ہوئی ہے بہت پہاڑ کے برابر بہت پہاڑ کے برابر یہ کیا ہے یہ برکت حسن عمل کی یعنی میزان بھاری ہو رہا ہے چھوٹے سے عمل سے یعنی آدھی کھجور نے میزان میں طرح وزن ڈال دیا کہ میزان بہت پہاڑ کا وزن اس پر آ گیا کتنا بھاری ہوگی اور پھر وہ کھجور ایک نہیں رہے گی ایک نہیں رہے گی اٹھائیے صحیح مسلم رسول اللہ کا فرمان ہے ادا حسن اسلام و ہے دیکھو حسن اسلام و ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو سنوار لے اپنے اسلام کو سنوار لے اپنے اسلام کی اصلاح کر لے اس کا اسلام سج جائے خوبصورت ہو جائے مزین ہو جائے پھر کیا ہوگا فرمایا کہ فکل حسن دن پھر جو بھی نیکی وہ کرے گا ایسا کہ انسان اس کو لکھا جائے گا دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک پھر ایک نیکی بڑھ جائے گی کم از کم دس گنا کہاں تک جائے گی سات سو گنا تک یعنی بڑھ گئی اعتبار مقدار کے اور اعتبار وزن کے بعت اعتبار وزن کی اتنی بڑی کہ ایک کھجور بہت پہاڑ بن گئی اور بعت اعتبار تعداد کی اتنی بڑی کہ ایک کھجور سات سو بن گئی اب بتاؤ یہ ایک ہی کھجور نے بلکہ آدھی کھجور نے اللہ کے میزان کو کتنا بھر دیا کتنا بھر دیا حالانکہ عمل چھوٹا سا بندے نے ایک کھجور دی آدھی کھجور دی عمل چھوٹا سا لیکن امن اعتبار قید کے کتنا بڑھ گیا کتنا بدن پیدا ہو گیا تو بدن اعمال جو ہے اعتبار کمیت کے نہیں یہاں تعداد سے سروکار نہیں بلکہ حسن عمل سے عمل اچھا ہو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ تعداد کم کر دیں بھائی جو فرائض ہیں وہ پورے کر دیں کسی ایک فریدے کو بندہ چھوڑ نہیں سکتا لیکن ان فرائض میں حسن ہو حسن کیسے ہوگا جب یہ تین بنیادیں موجود ہوں تعین عمل کیفیت عمل اور اساس عمل اساس عمل کیا ہے اخلاص کیفیت عمل کیا ہے نبی اسلام کے طریقے کے مطابق اور تعین عمل کیا ہے کہ وہ کام کرو جو اللہ کے پیغمبر نے کیا اور وہ کام نہ کرو جو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا اس سے کیا ہوگا عمل میں حسن پیدا ہوگا اور یہ کیفیت جو ہے بندے کے نامہ امال بندے کے ترازو کو اور اس کے میزان کو بڑا بھاری کر دے گی اب ایک کھجور سات سو بن گئی اور ہر کھجور بہت پہاڑ کے برابر کتنا وزن آ گیا لیکن اگر تمہارا عمل ان چیزوں سے خالی ہو ان تعین عمل میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابت نہ ہو اور کیفیت عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع نہ ہو یہ سب کچھ ہو لیکن اخلاص نہ ہو تو پھر وہ نیکی حوام منصور الى ما علام من عمل فجعلنا منصور منصورا قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے لیکن ان تمام نیکیوں کو ایک ہی پھونک سے اڑا کر ذرات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کوئی فائدہ نہیں بالکل نیکیاں بیکار بیکار کیوں اس لیے کہ میں حسن نے بندے نے عمل کی کثرت پر توجہ دی کہ میرے عمل بہت ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جن کا قرآن نقشہ کھینچا کہ عام نے تو نا اسلح نارن عامل کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب عمل کرتے اتنے عمل کرتے ہیں کہ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں نہ ان کو صحیح سونا نصیب ہوتا ہے نہ صحیح جاگنا نصیب ہوتا ہے نہ صحیح کھانا نصیب ہوتا ہے لیکن ایک طلب ہے گھوم رہے پھر رہے ٹکرے مار رہے نہ صرف امل کر کے تھک جاتے ہیں عمل ہے بہت زیادہ لیکن تسلا مارن حامیہ فرمایا قیامت کے دن وہ تہتی آگ کا انگارہ بن تو دعوت ہے ندیز یہ عمل وہ نہیں ہے جو کثرت پر تو قائم ہو لیکن اخلاص سے خالی نہ ہی وہ چیز عمل ہے جو ہو تو بہت زیادہ لیکن پیغمبر اسلام کی سنت سے ثابت نہ ہو یہاں میرے مسلک کی تائید ہے مسلک اہل حدیث کی یہاں حقانیت ثابت ہو رہے بحمد اللہ ہماری یہ احساس ہے کہ اس وقت تک ہم کوئی عمل نہیں کرتے جب تک وہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو جب ثابت ہو جائے تو وہ عمل ہم بالکل ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر نہیں اور اگر ہمارا عمل ہم پر ثابت ہو جائے کہ خلاف سنت ہے ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں یہاں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے کوئی تقلید امام نہیں ہے کہ تقلید امام کے تحت ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں حدیث کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن قول امام کو نہیں چھوڑ سکتے ایسا کوئی تعصب نہیں ہماری دعوت میں سماحت ہے اور وسعت ہے اور یہ وزن اعمال بحمد اللہ ہمارے مسئلہ کی حقانیت کی دلیل ہے کیونکہ یہ وزن کمیت پر نہیں بلکہ وزن کیفیت پر ہے اچھائی پر ہے اور اچھائی کی بنیادیں آپ نے سن تو یہ اہم ترین نقطہ یہ سمجھانا مقصود تھا ہمیں چاہیے کہ ہم ان بنیادوں پر اپنے عمل کو استوار کریں تاکہ وہ عمل ہمارے کام آ سکے اور پھر میرے بھائی ایک چیز مستقل ہمارے دل میں موجود ہونی چاہیے اور وہ عمل ان تمام چیزوں کی جامع ہے ان تمام چیزوں کو گھیرنے والی اور وہ خشیت اللہ کا خوف تخوا یہ مستقل شامل حال رہے مستقل شامل حال ورنہ اگر تخوا نہ ہو یا تخوا کا ڈھونگ ہو حقیقت میں دل میں تقوا نہ ہو پھر بھائی یہ چیز اعمال کو برباد کر دی ایسا شخص اس کا ظاہر و باطن یکساں نہیں کہ نبی السلام کا فرمان ہے انی اناسا من امتی یوم القیامہ جبال میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر اور ہر نیکی اتنی بڑی ہوگی جیسے تہامہ کے پہاڑ ہر نیکی کا حجم تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگا وہ میری امت کے لوگ ہوں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لائیں گے لیکن جج اللہ حبام منفورا اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو جو پہاڑوں کے برابر ہیں اڑا دے گا ذرات میں تبدیل کر دے گا حبام منصور آپ جانتے ہیں کہ سورج کی کرنوں کے ساتھ جو جو کرنیں داخل ہوتی ہیں کسی سوراخ سے کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو آپ کو ان کرنوں میں ذرے اڑتے محسوس ہوتے ہیں وہ ذرے حبام منصور ہیں بتائیں وہ کس کام آتے ان کا فائدہ ہے کوئی فائدہ فرمایا کہ تہامہ پہاڑوں کے برابر بندوں نے نیکیاں کر رکھی ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کی ان اعمال کو ان ذرات کی طرح اڑا دے گا اور وہ سارے اعمال برباد ہو جائے صحابہ اس حدیث کو سن کر کانپ اٹھے لرز اٹھے ایک سناٹا چھا گیا اور پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کانو ادا خلو نہ ان طرح کی ہے یہ لوگ دنیا والوں سے ملتے بڑے پارسائی کے روپ لگتا کہ ان سے بڑا کا متقی نہیں لیکن جب خلوت میں جاتے تو جو گناہ ان کے سامنے آتا وہ ضرور کرتے خلوت میں گناہ ہوگا ارتقاب اور جو گناہ سامنے آتا اس کو وہ کرتے اور اللہ کی حدوں کو پامال کرتے لیکن جب لوگوں سے ملتے بڑے متقی بڑے پرہیزگار کہ ان سے بڑھ کر متقی نہیں تو یہ تقوا نہیں ہے تقوا وہ ہے جو ہر وقت شامل ہے لوگوں کے سامنے بھی تقوا تنہائی میں بھی تخوا تاریخی میں بھی تخوا اجالے میں بھی تخوا لیکن لوگوں کے سامنے تقوا ہو اور تنہائی میں گناہوں کا ارتکاب ہو تمہارا تقوا نہیں ہے بلکہ وہ چیز جو لوگوں کے سامنے ہے ماں ایک ڈرامہ ہے ماد ڈھونگ ہے اور ماں ایک تماشا عمل اس کے بھی برباد ہو گئی اس کا معنی یہ کہ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر مستقل اللہ کا خوف پیدا کرو تخور پرہیزگاری پیدا کرو اللہ کی خشیت یہ ایک بہت بڑا بڑا معاون ہے نیکیوں کی حفاظت کے لیے ورنہ جن لوگوں میں یہ دو رخی ہے اور یہ دو کیفیت ان کا وہ شکار ہے تو ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ برباد کر ہے تو خشیت کی بنیاد ہو اور پھر اعمال میں حسن ہو ان تمام بنیادوں پر تو وہ عمل تعداد میں بھی بڑھیں گے مقدار میں بھی بڑھیں گے وزن میں بھی اضافہ ہوگا اور چھوٹی سی نیکی بڑی بھاری ہو جائے گی اور پھر خاص طور پر بندہ توحید پر توجہ دے اور توحید کی اصلاح کرے جو آخری حدیث میں اختصار کر رہا ہوں اور بیچ کی بات ساری چھوڑ دیتا ہوں جو آخری حدیث کا بدن آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری کی جہاں وہ خریا سے مروی ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان کلیمہ تھا نے حقیم عطان الرحمٰن خدیم عطان عطان فی المیدان سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ اس حدیث کی اساس پر نقطۂ توحید کو سمجھو کہ توحید کیا ہے امام محاری کا مقصود اس آخری چیپٹر میں توحید کی وضاحت بھی اور میرا خیال ہے کہ جو ابواب آپ نے اب تک پڑھے کتاب توحید میں اس میں خاص طور پہ اللہ رب العزت کی اسماء صفات کی توحید کو آپ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اسماء صفات کی توحید کی معرفت سے توحید ربوبیت اور توحید الوحیت سب کا فہم آسان ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ دو دو ہیں جن دو کلموں کی تین شانیں ہیں ایک شان یہ ہے کہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں دوسری شان یہ ہے کہ وہ زبان پہ ہلکے ہیں اور تیسری شان یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان پر بھاری ہوں میزان پر بھاری ہو کتنے بھاری ہوں گے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ سبحان اللہ ہے نصف المیزان ایک بندہ اگر ایک بار سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ کا آدھا میزان بھر جاتا ہے بلحمد اللہ تم لوگ اور پھر الحمد للہ کہہ دے تو پورا میزان بھر جاتا ہے میزان کتنا بڑا اللہ کتنا بڑا امام لال خائی نے عباس کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے میزان کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں سما سکتی ہیں ایک سبحان اللہ کہنے سے آدھا میزان بھر جاتا الحمد للہ کہنے سے میزان مکمل بھر جاتا مکمل بھر جاتا اور ہما کہ لا الہ الا اللہ اگر بندہ کہہ دے تو لئی سا بین ہے وہ بین اللہ حجاب حتہ ہی نہیں اگر بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا کوئی حجاب نہیں اور یہ کلمہ لا الہ اللہ چڑھتا جاتا ہے اوپر چڑھتا جاتا ہے حتیٰ حتیٰ کہ اللہ کے پاس پہنچ کر تھمتا ہے اللہ کے پاس پہنچ کر ٹھہرتا ہے اور توقف کرتا ہے اب یہ فضیلت کیوں ہے بس یہاں توحید کے نقطے کو سمجھو کہ سبحان اللہ ہم سے اللہ عظیم بڑی اس کی شان یعنی اللہ کو پیارے میزان پر بھاری اور زبان پر ہلکے ان کا ہلکا ہونا بھی ان کی شان یعنی اللہ نے ان کو سہل بنایا ان کو ہلکا بنایا کیوں اس لیے کہ یہ دو کلمے سب کی ضرورت ہے پوری دنیا کی ضرورت تو جو چیز پوری دنیا کی ضرورت ہو وہ چیز مشکل نہیں ہوتی بلکہ وہ چیز آسان ہوتی کہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کلمہ اخلاص چونکہ پوری کائنات کی ضرورت ہے یہ کلمہ کتنا ہلکا کتنا سہل ہماری توحید کتنی آسان ہے لا ہے ایک بچے کی معصوم زبان سب سے پہلے اس کلمے کو ادا کرتی آسانی کے ساتھ لا اللہ اتنا آسان اتنا سہل یہ ہوا سب کی ضرورت ہے ہر جگہ موجود اگر ہوا خریدنی پڑتی صرف مالدار زندہ ہوتے غریب تو ختم ہو جاتے بہت پانی سب کی ضرورت ہے ہر جگہ موجود پانی اگر موجود نہیں ہے زمین کھو دو پانی مل جائے گا مہنگا نہیں ارزاں ہے تو جو چیز اللہ کے علم میں میرے بندوں کی ضرورت ہے اللہ اس کو آسان کر دیتا تو فرمایا کہ یہ دو کلمے زبان پر آسان ہے ان کا آسان ہونا بھی ان کی فضیلت ہے اب اتنے فضائل نبی اسلام کو فرمانا من قال سبحان اللہ پھر یونت مر خود تک خطایا ہو بلاکان مثل زبد البحر جو شخص سبحان اللہ کے ہی ایک دن میں سو بار کہہ دے تو اس کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو یہ شان کیوں ہے ایک اور حدیث میں فرمان ہے آپ کا ارشاد ہے سمرا بن کی حدیث صحیح مسلم میں کہ افضل الکلام اربع دنیا میں سب سے بہترین کلام چار چیزیں فرمایا کہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ اکبر یہ چار چیزیں دنیا میں سب سے افضل کرام بلکہ اسی حدیث کے کا ایک مضمون اس طرح ہے لان اقول سبحان اللہ للہ الا اللہ واللہ اکبر احب مما طلعت علیہ الشمس اگر میں ایک دفعہ یہ کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ الا اللہ واللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دوں فرمایا کہ ایک دفعہ پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی تو سورج کی دھوپ کہاں نہیں پڑتی مانا پوری کائنات سے افسر سے پریشان کیوں ہے ایک اور حدیث ابن مسعود کی روایت سے جامع ترمزی میں رسول اللہ نے فرمایا لقیت ابراہیم تو اس جس مجھے معراج ہوا تو معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا ابراہیم علیہ السلام سے ملا باتیں ہوئی گفتگو ہوئی جب لوٹنے لگا ابراہیم نے مجھے روک لیا ابراہیم خلیل نے مجھے روک لیا اور فرمایا کہ اقر امت کا من سلام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر میرا اپنی امت کو سلام کہہ دینا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اخبر ہوں ان کو یہ خبر دے دو اندر جنت طیبت التربہ عزبت الما انہا کی کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے مٹی عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے لیکن جنت کی آن ہے مانا ایک ہموار زمین جنت جو اس وقت ایک ہموار زمین کی آن ہموار زمین ہے اس پر کوئی کھیتی باڑی نہیں مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے وہ اللہ بلحمد جنت کے پودے تین چیزیں جتنا یہ پڑھتے جاؤ گے جنت میں درخت بنتے جائیں گے اور پودے پیدا ہوتے جائیں گے ایک پودا سبحان اللہ ہے دوسرا الحمد للہ اور تیسرا لا الہ الا اور اللہ اکبر بھی یہ چار چیزیں سنا کہ یہ چار چیزیں جنت کے خراس ہیں جنت کے پودے پڑھتے جاؤ اور اپنے باغات بناتے جاؤ اور اپنے پودے اگاتے جاؤ ان کلموں کی فضیلت ایک اور حدیث صحیح مسلم میں جوہرہ بنت حارس کی روایت ان کو نبی السلام نے دیکھا اپنے گھر کی مسجد میں ذکر کرتے ہوئے کب دیکھا جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے لوٹے فجر کی نماز پڑھ کے لوٹے دیکھا کہ جوہریہ بنت حارس اپنے گھر میں ذکر کر رہے آپ بازار چلے گئے اپنا کام کاج کیا اور زہا کے وقت جب سورج بلند ہو چکا اور زہر کا وقت قریب ہے اس وقت آپ گھر لوٹے دیکھا کہ بنت حارث ابھی تک وہاں موجود ہے اور ذکر کر رہی ہے کئی گھنٹے اللہ کا ذکر کیا رسول اللہ نے پوچھا کہ ما کہ تم ابھی تک ذکر کر رہی ہو تمہیں صبح اسی مقام پر چھوڑ کر کے تھا تم ذکر کر رہی تھی اور اب آیا ہو تو تم ذکر کر رہی ہو کیا اس وقت سے بیٹھی ذکر کر رہی ہو اٹھی نہیں ذکر کر رہی عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ذکر کر رہی رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا کہ نقد خل تو بعد کی اور بڑا کل مرات رہا تھا جب میں صبح یہاں سے گزرا تھا تم ذکر کر رہی تھی تو میں نے گزرتے ہوئے چار کلمات کہے تین دفعہ چار کلمات کہے تین دفعہ فرمایا کہ لو مزینت بھی ماں کل تھی ہننا میرے وہ چار کلمے اگر تمہارے اب تک کے کئی گھنٹوں کے ذکر کے ساتھ تولے جائیں تو میری یہ چار کلمے تمہارے اب تک ذکر پر بھاری چار کلمے کیا ہے یہی سبحان اللہ سبحان اللہ بب ہمدے ہی سبحان اللہ بب ہمدے زینا تھا عرش ہی سبحان اللہ بحمد ہی ادا نہ خلق ہی برضا سے ہی بزینا تھا عرش ہی بم کلمات ہی یہ کلمات میں نے تین دفعہ کہے اور تمہارے اب تک کے کئی گھنٹوں کے ذکر سے اگر ان کو تولا جائے گا تو یہ کرنے بھاری یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ بدن اعمال اعتبار کمیت کے نہیں بلکہ بیتبار کیفیت کے اس حدیث میں ایک اور نقطہ ہے اور نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر کرتے ہوئے ان اذکار کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے آج ہمارے ہاتھوں میں اذکار مصنوعہ کی بجائے کیا تھما دیا گیا الخیرات اور عہد نامہ دودھ لکھی دودھ ہزاری دودھ تاج سب مصنوعی ادکار نہیں کچھ نہیں یہ سب بعض تو ایسے ادکار ہیں جن میں شرک بھی نہیں بھرو اس حدیث سے یہ استعمال بالکل درست ہے کہ ہمیں ایسے اذکار کا اختیار کرنا چاہیے چناؤ کرنا چاہیے جو اذکار اللہ کے بےغمبر ثابت ہے اور اذکار میں کیا رموز ہیں کیا حکمت ہے یہ اللہ کے پیغمبر جان اس لیے فرمایا کہ اب تک تم نے جو ذکر کیا میرا یہ یہ تین یہ چار کرے مات تین بار کہے تمہارے اب تک کے ذکر سے بھاری وہ ذکر کیا تھا سبحان اللہ بحمد تو اس ذکر کی اتنی فضیلت کیوں ہے اتنی شان کیوں ہے احادیث بے شمار یہ کفارہ مجلس اس میں بھی یہ یہ کلمات سبحان بحمد کا اشد اللہ اللہ مجلس میں بیٹھو خواہ ذکر کر کے اٹھو خواہ باتیں کر کے اٹھو خواہ درس دے کر اٹھو کوئی مجلس ہو جب اٹھو تو یہ الفاظ کہہ دو سبحان اللہ بحمد اس میں سبحان اللہ حمد اللہ کا ذکر سبحان کا سبحان بھی ہے اور حمد بھی ہے یہ ذکر بار بار آ رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے فرمایا کہ اگر وہ مجلس نیک ہوگی اس میں ذکر ہوگا کی تعلیم ہوگی نیک مجلس ہوگی تو یہ کلمات پڑھ کے اٹھو گے تو یہ کلمات اس مجلس پر خاتم بور بن جائے اس مجلس کا ایک حرف ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک حرف کا تم کو ثواب ملے گا صدقہ جاریہ بنے اور اگر اس مجلس میں تم نے کوئی غلط بات کی کوئی گناہ کا کلمہ کہہ دیا تو یہ کلمہ اگر پڑھ کے اٹھو گے تو یہ مجلس یہ کلمہ ان غلط باتوں کا کفارہ کفارا گا تو یہ ان کلمات کی شان کیوں ہے میرے دوست اور بھائیوں یہ سبحان اللہ حدے یہ دو وہ کلمات ہیں وہ جملے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی پوری توحید و سما صفات سمائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ایک صفات سلبیہ اور ایک ہے صفات ثبوتیہ صفات سلبیہ وہ ہیں جن صفات کی اللہ سے نفی جو صفات نقص ہیں جو صفات عیب ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے وہ صفات جو سلبیاں ہیں جن کی اللہ سے نفی ہے ان کی نفی کو صحیح معنی میں پہچانا جائے اور صحیح اس کا حق ادا کیا کہ نفی کی صفات پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ جو صفات صفات نقص یہ صفات عیب ہے اللہ ان سے پاک ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور ان صفات کے مقابلے میں جو صفات کمال ہے اللہ ان سے متصف ہے صرف نفی کر دینا کمال نہیں بلکہ نفی کے بعد اس نفی کا مقابل جو صفت کمال ہے اس کا اس بات کمال ہے جیسے اللہ پاک کا فرمان وہ توقع اللہ کہ توکل کرو اس حی پر جو مرتا نہیں یہاں دونوں جمع ہے ایک اللہ موت صفت نفس اللہ اس سے پاک ہے اللہ کو موت نہیں آتی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ایمان بھی ہو کہ موت کا نقیز اور موت کا مقابل حیات ہے اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ اور حیات دائمہ ہے اس کا ایمان ہو یہ موت کی نفی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی حیات کاملہ کا اقرار اور اعتراف اس کا مدر ہے سبحان اللہ اس عقیدے کا اظہار کس کرنے دور ہے سبحان اللہ سبحان کا سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر جو ہے وہ نقص سے پاک ہے ہمارے مربو کو عائد ہے تیرا کا ظلم نہیں کرتا ظلم کی نفی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان اس طرح ہو کہ ظلم کے مقابلے میں عدل ہے اور اللہ کے لیے کمال عدل ہے وہ ظلم سے پاک ہے اور کمال عدل سے متصف ہے یہ صفات سلبیہ کو ماننے کا طریقہ اور صفات ثبوت یہ جو صفات اللہ کے لیے ثابت ہے ان پر ایمان لائے ان پر ایمان کیسے لائے جیسے منہج محدثین تم پر ایمان اس طرح لاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے بالکل مطابق جو ان کا ظاہری معنی ہے اس معنی کے ساتھ اس میں کوئی تعویل نہ ہو کوئی تعطیل نہ ہو کوئی تشریح نہ ہو اور کوئی تحریف نہ ہو ان تمام مہادیر سے وہ ایمان پاک منہج محدثی کوئی الحاد نہ ہو اللہ کی صفات پر ایمان بلکہ اللہ رب العزت کی صفات کو مانا جائے اس طرح کہ اس کے ظاہری معنی کو معنی متبادر اس کو لیا جائے اور اس پر ایمان لے اور اس طرح اس کو مانو کہ اس میں کوئی تعویل کوئی تعطیل کوئی تشریح اور کوئی تکلیف نہ ہو اللہ رب العزت کی کسی صفت کی کیفیت بھی ذہن میں نہ آئے کسی صفت کی کیفیت بھی ذہن میں نہ آئے بلکہ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھو کہ لئی سک شہی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس جیسی کوئی چیز وہ ہر قسم کی تشریح سے پاک بلکہ تشبیح کا مثر بھی نہیں تشبیح کا مثر بھی نہیں تشبیح کے مثل کا معنی کیا ہے تشبیح کے مثل کا معنی یہ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ افریقہ کا شیر میں نے دیکھا ہے اب آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا لیکن آپ نے گارڈن میں یہاں کا شیر دیکھا ہو تو آپ کے ذہن میں افریقہ کے شیر کا مثل آئے گا اپنے شیر کو دیکھ کر کہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا افریقہ کا شعر میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ شعر اس شعر کا مثل ہے اللہ رب العزت تشبیح سے بھی پاک ہے تشبیح کے مثل سے بھی پاک ہے اس کا مثل ہے ہی نہیں اس کا کوئی مسیل نہیں ہے کوئی شبیح نہیں تو ایسا ایمان ہو کہ اس میں اس کی کوئی تکلیف نہ کوئی کیفیت ذہن میں نہ آئے کہ اللہ کی فلاں سمت ایسی ہوگی ہر قسم کی تکلیف سے پاک اس کا مظہر کلمہ الحمدللہ للہ الحمدللہ مظہر ہے صفات ثبوتیہ کا اور سبحان اللہ مظہر ہے صفات سلمیا کا اور تمام صفات انہی دو اقسام میں محق جو ہے وہ مرکوز ہیں اور گھری ہوئی ان کو سمجھ لیں تو مکمل توحید سمجھ میں آ جائے یہی وجہ ہے کہ ان دو کلمات کی اتنی شان جو آپ نے بے شمار حدیثیں سنی کتنا ان کا اجر کتنا ان کا ثواب تو اگر معنی کی معرفت آپ حاصل ہو حاصل ہو تو پھر یہ عقیدہ و صفات کا بڑا روشن ہو کر ذہن میں آئے گا جب ذہن میں آ گیا تو پھر اللہ رب العزت کی جو معرفت ہے وہ حاصل ہوگی اور یہ معرفت اور حقیقت اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کی احساس اللہ پاک کا فرمان ہے ان نما یکش اللہ عباد العلما یہ کیوں فرما کلم حسر کہ اللہ سے صرف اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں کیونکہ علماء کو جو اللہ کی معرفت وہ دینی کتابیں پڑھتے ہیں توحید کی کتابیں سب کن سب کن پڑھتے آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ تو مفتی ہے ماشاء اللہ آپ سمجھتے ہیں کہ موحد ہے لیکن نہیں توحید کی بڑی ایک بڑے نازک رموز ان کی معرفت کی ضرورت ہے میرے بھائی کتاب و توحید پڑھا کرو سب کن سب کن یہ مشائق یہ مدارس یہ مساجد اس معنی میں نعمت ہے کہ ان میں تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے یہ مساجد صرف اقامت سلاد کے لیے نہیں یہاں دروس ہوں یہاں توحید کی سزائیں پہنچے اور آپ ان کلاسوں کو اٹینڈ کیا کریں جتنا توحید کی معرفت میں رسوخ ہوگا اتنا ایمان راسخ ہوگا اور آپ نے حدیث سنے کہ گناہوں کے نظام میں دفتر توحید کی ایک پرچی کے سامنے ہلکے پڑ گئے اور پیغمبر اسلام کا فرمان لا یف لو ماسم اللہ شہی اللہ کے نام کے آگے کوئی چیز بھاری نہیں لیکن نام کی معرفت تو ہو پہچان تو ہو اللہ کی صفات کا تعارف ہو اللہ کی صفات کی معرفت ہو کچھ تو اس کو پڑھے کچھ حاصل کرے اسماء اسماء و صفات کی توحید سے اللہ رب العزت کی توحید کے جو رموز ہیں اور نکات ہیں روشن ہو اور یہ چیز اللہ کے نظام میں سب سے بھاری ہو سب سے بھاری ماں بخاری نے اسی حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا اس ختم میں ممکن ان کے ذہن میں کچھ نہ ہو لیکن بڑی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں مولانا عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ جماعت کے بہت بڑے شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کا حدیث میزان پر اپنی کتاب کو ختم کرنا اس میں اللہ کی طرف سے اللہ کی حکمت ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اللہ کی مشیت کہ صحیح بخاری اسی حدیث میں ختم ہو اس میں ایک اشارہ ہے کہ صحیح بخاری دنیا والوں کے لیے ایک میزان ہے میزان اپنے اعمال کو اس کتاب پہ پرکھو اور ہم نے جو جی یہ کتاب پڑھی اپنے مشاہد سے کچھ عرصہ پڑھائی بھی شروعات دیکھی تو میرا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ صحیح بخاری میں سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے اتنی گمراہ تحریکیں ان سب کا رد صحیح بخاری میں امام بخاری کے دور تک جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کی تردید یہاں موجود ہے اس دور سے لے کر آج تک جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کی تردید بھی موجود ہے اور آج سے لے کر قیامت تک جو گمراہ تحریکیں پیدا ہوں گی ان تمام کا رد بھی صحیح میں موجود یہ کتاب بڑی عدیم شان کتاب اور پھر اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ یہ دو قلم میں آسان اس کا ہمارا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صحیح بخاری کو مشکل نہیں جو لوگوں نے ایک ہوا بنا رکھا ہے کہ نہ نہ اس وقت تک قرآن حدیث نہ پڑھو جب تک نو علوم پر عبور نہ ہو جب تک نو علوم پر عبور نہ ہو اللہ فرما رہا کہ قرآن کیونکہ یہ قرآن نصیحت ہے ہم نے اس کو آسان کر دیا اور لوگ کہتے ہیں مشکل ہے بھاگو دور بھاگو قرآن و حدیث سے جب تک نو علوم پر عبور نہ ہو اور منطق اور فلسفہ اور علم کلام پڑھ پڑھ کر جب تک تمہاری مت نہ ماری جائے اور حدیث کو رد کرنے کے قواعد جب تک تم کو سمجھا نہ دیے جائیں اس وقت تک حدیث نہ پڑھو انا دلہ ہے نہیں قرآن و حدیث بڑے آسان اور پھر اللہ کو پیار ہے اس میں اللہ کا پیار چھلک رہا اللہ کی محبت چھلک رہی امام بھائی رحمۃ اللہ علیہ دنیا پوری دنیا میں حدیث کے امام اور جو کام وہ کر گئے وہ کام کوئی نہیں کر سکا پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا نہ امام بخاری سے پہلے بھی کر سکا نہ امام بخاری کے دور میں بھی کر سکا اور نہ امام بخاری کے بعد بھی کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک کر سکے یہ اللہ کی خاص محبت اور خاص کرم امام بخاری کو حاصل خاص کرم حاصل اسی لیے جب ان کا انتقال ہوا تو ایک محدث بن جعفر البیکندی انہوں نے کیا فرمایا تھا امام بخاری کی موت کی خبر سن کر رو پڑے اور کہا کہ لو قدر تن ان عمری فی عمر محمد بن اسماعیل کاش آج مجھے طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے کر امام بخاری کو بچا لیتا خود مر جاتا امام بخاری کو بچا لیتا کاش یہ طاقت ہوتی کیوں اس لیے کہ میری موت ایک فرد واحد کی موت ہے امام بخاری کی موت علم کی موت اس سے علم چلا گیا کتنا علم اس بندے کے سینے میں تھا کتنا علم اللہ اپنے اس عمل سے دنیا کو روشن کر دنیا کو روشن کر اس لیے تو یہ جو نیک اور اچھے خواب ہوتے ہیں نبی اسلام کا فرمان ہے کہ یہ نبوت کا حصہ چھیالیسواں حصہ فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی مشرات باقی صحابہ نے پوچھا مشرات کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رویہ صالحہ نیک خواب اچھے خواب جو انسان اپنے بارے میں خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھایا جائے کسی کے بارے میں اس کو دکھایا جائے اللہ کے نبی کا فرمان اللہ کے بارے میں ایک محدث عبد الواحد سے بعد خواب دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ایک مقام پر کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ دو صحابہ ابو کے صدیق عمر فاروق بھی کھڑے ہیں میں نے پوچھا کہ ماں وقوف ہونا یا رسول یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظر محمد ابن اسماعیل البخاری میں امام بخاری کا انتظار کروں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کروں یہ خواب دیکھ کر آنکھ کھل گئی اور چند دن بعد امام بخاری کی موت کی خبر آئی مخبر سے پوچھا امام بخاری کب فوت ہوا اس نے جو وقت اور تاریخ اور دن بتایا وہ بالکل وہی تھا جس وقت یہ خواب دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دکھایا اپنے ایک بندے کو تاکہ امام بخاری کا شان اور ان کا مقام آشکارا ہو حقیقت یہ ایک انسان عظیم و شان انسان تھا جو اللہ نے کام دے لیا اتنا عظیم و کام ہے ان کے ایک شیخ بن سعید فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لو خان رفیع زمن صحابہ نقانا حرمن اگر صحابہ کے دور میں ہوتے تو بھی علم ہوتے علم اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے تو صحابہ کے دور میں بھی علم ہوتے علم بولتے بولتے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس دور میں بھی رہنما کا کام لے کر اور عظیم کام کر کیونکہ اس پرانے دور میں لوگ اپنے راستے بناتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں سے راستے سمجھتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تو اس دور میں بھی علم ہوتے اس کا معنی یہ کہ لوگ اس دور میں بخاری سے رہنمائی لے اتنا ان کے مشاہد کی ان کے بارے میں عظیم شان رائے تو یہ ایک عظیم کارنامہ ایک عظیم کتاب ہمارے سامنے موجود ہے ہمیں چاہیے استفادہ کریں اور استفادے کی سب سے سہل شکل یہ ہے ان مدارس کا بقا ان مدارس کا قائم یاد رکھیے اس دور میں سب سے بہترین کام مدارس اس دور میں سب سے عمر